جس طرح اہل پاکستان کے دل عالم اسلام کے ساتھ دھڑکتے ہیں اسی طرح عرض کشمیر کا ذرہ ذرہ امت مسلمہ کے دل کی طرح دھڑک رہا ہے کشمیر کشمیر کدل راجل ہے اسلام تیرے متوالوں کا کشمیر کدل راجل ہے اسلام تیرے متوالوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے بازی کشمیر کشمیر کا کدل راجل ہے اسلام تیرے کا کشمیر کا کشمیر کدل راز اسلام تیرے متوالوں کا ہر سازش آج برہمن کی پیروں سے کچل دی جائے جائے گی ہر آج برہمن کی پیروں سے کچل دی جائے گی اب ہر مظلوم ہری جن کی تقدیر بدل دی جائے گی اب ہر مظلوم ہری جنگی کی تقدیر بدل دی جائے گی اب ذات پات کی ہر نفرت چٹکی سے مسل دی جائے گی اب ذات پات کی ہر نفرت چٹکی سے مسل دی جائے گی پاپوش بنا کر پہنیں گے ہم گو ماتا کی کھانوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا دلہ دلہ ہے اسلام کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے وادی کے رکھ والوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا گہرا ہے اسلام کا جب گلیوں اور بازاروں میں کی سواری آتی ہے جب گلیوں اور بازاروں میں کی سواری آتی ہے اپنے تاروں کی متلاشی تب ماں دکھیاری آتی ہے اپنے تاروں کی متلاشی تب دکھیاری آتی ہے ہاتھ ہی ہیں آزادی کے چاند کی باری آتی ہے ہر دن ڈھلتے ہی آزادی کے چاند کی باری آتی ہے اب سورج ڈوبے گا ڈل میں ظلمت کے خونی سالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا ڈلا ڈلا ہے اسلام تیرے مت والوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے وادی کے رکھوالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا ڈلا ڈلا ہے اسلام تیرے مت والوں کا تم جب جاری رکھنا یہ ہے جنگ جنگ جنگ جنگ ابھی ابھی ابھی ابھی تم تم کا بہت جاری رکھنا یہ ہے عزم عزم جمع جمع رکھو رکھو تو تو ہوگی ہوگی ساری ساری دنیا دنیا کشمیر اور خالستان ہی کیا ٹوٹے گا ایک ایک ایک ایک انگ انگ ابھی ابھی کشمیر اور خالستان ہی کیا ٹوٹے گا کے ہند کا سارا نقشہ ہے مکڑی کے نازک جالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا درد اسلام تیرے متوالوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے وادی کے رکھوالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا ہے اسلام تیرے مت والوں کا ہم لوگ پہ کافی ہیں ہر دم بس دل گلی ہے ہم لوگ پہ کافی ہے ہر دم بس دل گلی ہے کشمیر ہمارا دل ہے پھر ہے جان حاضر دل ہے کشمیر ہمارا دل ہے پھر ہے جان حاضر دل گلی ہر سہرا پار کرے کریں گے ہم آزادی کی منزل کے لیے ہر سہرا پار کریں گے ہم آزادی کی منزل کے لیے کیا خار بھرے رستوں کا ڈر کیا ہم پیروں کے چھالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا گیا گلا ہے اسلام تیرے متوالوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے باقی کے رکھوالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا گیا گلا ہے اسلام تیرے متوالوں کا کشمیر کی گلیوں کے کتے بھی ہندی پا باز بھوکیں گے کشمیر کی گلیوں کے کتے بھی ہندی باز بھوکیں گے اس آزادی کی یاد میں اب ہم سارے ہند کو جھونکیں گے اس آزادی کی یاد میں اب ہم سارے ہند کو جھونکیں گے ہم بھارت کے ہر وار کو اپنے جسم کے اوپر روکیں گے ہم بھارت کے ہر وار کو اپنے جسم کے اوپر روکیں گے اب رکنا پھرنے پائے گا اپنے سینوں کی ڈھالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا اللہ ڈلہ ہے اسلام والوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے بابی کے رکھ والوں کا دلہ ہے جلام پہ مت والوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا دل راہ ہے جلان تیرے مت والوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا دل لازھا ہے جلان تیرے مت والوں کا کشمیر